ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا اور مذکورہ والا قصے کا کچھ حصہ بیان کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گرا محسوس ہوتی تھی کہ آپ سے کوئی ناگوار بو آئے اس حدیث میں ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ آپ نے مغافیر کا رس پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے جو مجھے حفصہ نے پلایا ہے تو میں نے کہا شاید شہد کی مکھی نے ارفت کا رس چوسا ہوگا ارفت ایک بوٹی کا نام ہے جس پر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغفیر ایک طرح کی گون سی ہوتی ہے اور جراثت کے معنی ہے اس نے چوسا ہوگا اور ارفت ایک بوٹی ہوتی ہے جس پر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو پندرہ